welcome to visual programming last lecture میں ہم نے اپنے پیرنٹ پینلس جو یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس کو کنٹین کرتے ہیں ان کی ڈسکشن ہم نے کمپلیٹ کی ہم نے ڈاک پینل اور گریڈ گریڈ جو کہ بہت ورسٹائل ہے اسے ڈسکس کیا اور اس میں بیسیکلی ایک ٹیبل ہے ایک روز اور کالمس میں ایلیمنٹس کی ارینجمنٹ ہے اور اس میں ہم ایلیمنٹس کو اسپین کر سکتے ہیں ہم نے اسپیننگ کی ڈسکشن کی روز میں اسپیننگ کالمس میں اسپیننگ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ہائٹس کیسے دے سکتے ہیں rows heights column heights auto sizing absolute sizing proportional sizing تین طریقے ہیں ہائٹ یا ویٹ اسپیسیفائی کرنے کے تینوں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے اس کے بعد ہم نے گریڈ اسپلیٹر ڈسکس کیا گریڈ اسپلیٹر ہمیں ایک رن ٹائم پہ یوزر کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ہماری روز یا کالمس کو ری سائز کر سکے جب ہم گریڈ سپلیٹر کو کسی ایک ڈائریکشن میں اسٹریچ کرتے ہیں اور کسی دوسری ڈائریکشن میں اس کی اسپیسیفائی کرتے ہیں ویٹ اور پھر اس سپلیٹر کو یوز کرتے ہوئے user different elements different cells کو ریسائز کر سکتا ہے جب وہ ریسائزنگ ہوتی ہے پروپورشنل کالمس جن کی ریشو جن کی سائزنگ اسٹارس میں یعنی one star two star three star جو کہ ایک ریشو ہے اس میں اسپیسیفائی کی ہوتی ہے وہ پروپورشنل سائزنگ ان کی کوفیشنٹس چینج ہوتے ہیں گریڈ سپلیٹر کی ہم ایک ایگزامپل سے اپنی ڈسکشن کو ریزیوم کرتے ہیں کہ گریڈ سپلیٹر کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو گریڈ کے اندر ایک کالم میں پلیس کیسے کرتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک گریڈ یوز کیا ہے with three columns first column کی ڈیفینیشن میں ہم نے وتھ آٹو دی ہے جس کا مطلب ہے یہ سائز ٹو کانٹینٹ ہے باقی دونوں کالمس ڈیفینیشنس میں ہم نے ویٹ نہیں دی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروپورشنلی سائزڈ ہیں وچ مینس ان دونوں کا سائز اسٹار ہے ون اسٹار دونوں کا سائز سیم رہے گا وہ ریمیننگ اسپیس کو اکولی ڈیوائڈ کر لیں گے رو ڈیفینیشن ہم نے نہیں دی رو ڈیفینیشن نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رو ہوگی کالم ڈیفینیشن نہ دیتے اس کا مطلب تھا ایک کالم ہوگا یعنی رو ڈیفینیشن اور کالم ڈیفینیشن کی ڈیفالٹ ویلو ہے کہ ان کے اندر ایک رو ڈیفینیشن یا ایک column definition with star size یعنی اسٹریچ ٹو فل ایگزٹ کرتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک لیبل پلیس کیا جس کی ہارزونٹل اور ورٹیکل لائنمنٹ سینٹر کر کے اور اس لیبل کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا اور اس کو attach property grid dot column یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ گریڈ میں ایلیمنٹس پلیس کیسے ہوتے ہیں through an attach property grid dot column اور گریڈ ڈاٹ رو اور اسپین کرنے کے لیے گریڈ ڈاٹ کالم اسپین اور گریڈ ڈاٹ رو اسپین اس کے تھرو ہم نے لیبل پلیس کیا اور اسی سیم کالم میں grid dot column is equal to zero میں ہم نے ایک گریڈ اسپلٹر پلیس کیا یعنی یہ طریقہ ہے یہ سینٹیکس ہے جس کے تھرو ہم ایک گریڈ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے ایک سپلیٹر کی کلاس ایڈ ہو جائے گی اس گریڈ پینل میں اور اس کی وڈس ہم نے explicit five pixels five device independent pixel specify کی یہ اسپیسیفائی کرنی ضروری ہے ادروائز ہمیں وہ اسپلٹر نظر نہیں آئے گا اگر ہم نے ورٹیکل ڈویژن کرنی ہے تو ہمیں ویٹ اسپیسیفائی کرنا ہے اگر ہمیں ہاریزونٹل ڈویژن کے لیے اسپلیٹر چاہیے تو ہمیں ہائٹ اسپیسیفائی کرنی ہے اس کے بعد ہم نے جو ہمارا second column grid dot column is equal to one اور grid dot column is equal to two میں دو لیبلس پلیس کیے اور ان کی ہارزونٹل ورٹیکل الائنمنٹ سینٹر رکھی تاکہ ہم جو ایکول سائز باقی کالمس ہیں انہیں دیکھ سکیں یہ اسپلیٹر کو موو کرنے سے ان پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد گریڈ کلوز ہو گیا یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہم نے گریڈ ڈاٹ رو نہیں مینشن کیا جس کے اس کی ڈیفالٹ ویلیو زیرو ہے یہ تینوں کے تینوں رو زیرو میں ہیں جو کہ اونلی رو ہے اس ایگزامپل میں اب آپ باٹم پہ دیکھیں تو یہ گریڈ اسپلٹر جب اپیئر ہوتا ہے تو اس میں ایک جو فرسٹ کالم ہے جو آٹو سائز یا سائز ٹو کانٹینٹ ہے جس کے اندر ہے وہ کالم آپ کا ایک سائز فکس سائز کا ہے اپنے جس میں یعنی صرف اتنا سائز ہے جس میں ون اپیئر ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو باقی ریمیننگ اسپیس ہے وہ باقی ٹو اور تھری میں ایکولی ڈیوائڈیڈ ہے پھر اگر ہم اس گریڈ اسپلٹر کو موو کر کے کافی رائٹ پہ لے جائیں تو ون جو کہ آٹو سائز کالم تھا وہ کافی بڑا ہو گیا اور ٹو اور تھری نے again remaining space equally occupy کر لی تو یہ تو طریقہ تھا کہ ہم نے ایک کالم ریسائز کر رہے ہیں ابھی ہم نے پہلے لاسٹ لیکچر میں یہ ڈسکشن کی تھی کہ اگر ہم کالم ریسائز کر رہے ہیں تو جس کالم کے اندر اسپلیٹر ہے یا جس رو کے اندر اسپلیٹر ہے اس نے تو ریسائز ہونا ہی ہونا ہے ایون یہ ایون دو کہ اس ایگزامپل میں وہ آٹو سائز تھا پھر بھی وہ کالم ریسائز ہوا لیکن اگر جو سیکنڈ کالم ریسائز ہونا ہے یعنی جو باقی کالمس نے ریسائز ہونا ہے وہ کالم آٹو سائزڈ نہ ہوں یعنی یعنی سائزڈ ہوں یا ایپسلوٹ سائزڈ ہوں تو پھر یہ پش ہو جائیں گے ٹو دا رائٹ لیکن اس کیس میں جو رائٹ right پہ کالم تھا وہ پروپورشنلی سائز تھا تو جب وہ پروپورشنلی سائز کالم چھوٹا ہوگا تو چونکہ کالم 2 اور کالم 3 دونوں سٹار تھے انہوں نے ہمیشہ یہ مینٹین رکھنا ہے کہ ان دونوں کی پروپورشن سیم رہے تو اگر گریڈ سپلیٹر کی وجہ سے کالم 2 چھوٹا ہو رہا ہے تو کالم 3 بھی چھوٹا ہوگا تو آل یہ کہ ہم نے سپلیٹر کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دو کالمس کو افیکٹ کر رہے ہیں ون ٹو دا رائٹ اور one one one it it self self اور اور ٹو دا لیفٹ لیکن یہاں پہ رائٹ والا کالم چھوٹا ہونے سے ایک اور کالم بھی چھوٹا ہوا ہے تو یہ جو اسٹار پروپورشنل سائزنگ ہے یہ پورے گریڈ کی ریسائزنگ میں یا گریڈ اسپلٹر کی وجہ سے موومنٹ میں اپنی پروپورشنس مینٹین رکھتی ہے انلیس کہ یہ دو پروپورشنل پروپورشنلی کالمس کے بیچ میں آ جائے تو یہ پھر ان دونوں کے چینج کر رہا ہوتا ہے اب اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ جو کالم ون ہے یہ انکریز کر رہے اور جو لیٹ سے کالم تھری ہے وہ کالم تھری اور کالم ون کا سائز سیم رہے یعنی سے اس کے چینج ہونے سے کالم ون اور کالم تھری سیم رہے یہ ایک پرابلم ہے اور اس کے سولوشن کے لیے میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر رہا ہوں جسے جسے شیئرڈ سائز گروپ کہتے ہیں یعنی ایک گروپ جس کے سارے ایلیمنٹس کا سائز سیم ہو اور شیئرڈ سائز گروپ کے تھرو ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر دو روز یا دو کالمس وہ آپس میں ان کا سائز سارٹ آف لاک ہو جائے کہ ایک کا سائز چینج ہو تو دوسرے کا بھی سائز چینج ہو اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک شیئرڈ سائز گروپ یوز کیا ہے سیم گریڈ ہے گریڈ کے ساتھ اس shared size scope is equal to true کیا ہے جس کی میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں لیکن باقی کالم ڈیفینیشن وہی ہے سوائے اس کے کہ جو فرسٹ کالم اور تھرڈ کالم ہے دونوں پہ ایک ایڈیشنل پراپرٹی سیٹ ہوئی ہے ان کی کالم ڈیفینیشن پہ کیا property shared size group is equal to my group یہ مائی گروپ اینی اسٹرنگ ہے بٹ ان دونوں میں سیم ہونا چاہیے جن دو کالمس یا روز کو ہم سیم گروپ میں رکھنا چاہتے ہیں ان کے اندر جو سائز گروپ کا اسٹرنگ ہے وہ سیم ہونا چاہیے کی اٹ سیلف کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے یہ جسٹ ایک نیم ہے اس نیم کی وجہ سے یہ دونوں کالمس ایک سائز گروپ میں آ گئے اس کے علاوہ جو فرسٹ کالم ہے اس کا سائز ہم نے آٹو بھی دیا ہوا ہے تو آٹو کا مطلب ہے وہ سائز ٹو کانٹینٹ ہے اور وہ ایک سائز گروپ کو بلونگ کرتا ہے جس سائز گروپ کا سائز سیم رہنا چاہیے اب ہوگا یہ کہ جو جب یہ اسکرین پہ اپیئر ہوگا تو کالم ون اور کالم تھری سیم سائز کے ہوں گے کیونکہ کالم ون آٹو سائز تھا وہ فورس کرے گا کہ تھری بھی چھوٹا ہو جائے تو دو یہ کہ ٹو اور تھری کی ڈیفالٹ وتھ پراپرٹی اسٹار تھی وچ مینس کہ ٹو اور تھری کو اکولی ڈیوائڈ کرنا چاہیے تھی اسپیس لیکن یہ جو شیئر سائز گروپ ہے یہ پریسیڈینس لے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ون اور تھری کا سائز سیم فورس ہو جاتا ہے اب اگر ہم گریڈ سپلیٹر کو موو کرتے ہیں گریڈ سپلیٹر جو اگین اس ایگزامپل میں grid dot column is equal to one پہلے کالم میں ڈلا ہوا ہے تو کیا ہوگا کہ ون بڑا ہوگا اور کورسپونڈنگلی تھری بھی بڑا ہو جائے گا اور ٹو بیچ میں اسکویز ہو جائے گا تو اسٹارٹ میں ٹو تھری سے بڑا تھا بعد میں ٹو تھری سے چھوٹا ہو گیا لیکن ون اور تھری نے اپنا ایکول سائز مینٹین رکھا اس ایگزامپل میں گریڈ پہ ہم نے از شیئرڈ سائز کو ٹرو سیٹ کیا ہے یہ کیا چیز ہے بیسیکلی جو شیئرڈ سائز گروپ ہے اس میں یہ فیسلٹی ہے جسے ہم لیٹر یوز بھی کریں گے کہ یہ اکراس ملٹیپل گریڈز ورک کر سکے یعنی میں ایک گریڈ میں اگر ایک کالم میں ایک کالم کا شیئر رکھ رہا ہوں اور ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ گریڈ جو میرے یوزر انٹرفیس میں کسی جگہ اپیئر ہوا ہے اس میں بھی کسی کالم کا سائز یا کسی رو کی ہائٹ میں اس کو اسپیسیفائی کر دیتا ہوں اس کی کالم ڈیفینیشن یا رو ڈیفینیشن میں کہ اس کا شیئر گروپ وہی مائی گروپ ہے تو ان دونوں کی ہائٹ یا آپس میں لاک ہو جائے گی تو ایک گروپ میں ایک ایک گریڈ میں میں سپلیٹر سے سائز چینج کروں گا اور دوسرے گریڈ میں بھی سائز ساتھ چینج ہوگا یہ ہمیں فیسلٹی شیڈ سائز گروپ دیتا ہے تو شیڈ سائز گروپ یہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ columns of rows of same grid lock ہو جائیں اور یہ بھی الاؤ کرتے ہیں لاک ہو جائیں لیکن یہ سارے جو گریڈس ہیں جن کے درمیان سائزنگ ہو سکتی ہے ان ساروں کا ایک کوئی کامن پیرنٹ ہونا چاہیے اور کامن پیرنٹ تو ہوگا ہی کیونکہ سارے یوزر انٹرفیس کا ایونچولی ایک کامن پیرنٹ ہوتا ہے ایک زیمل کے اندر جب ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں یا ایون ایک آبجیکٹ ٹری بناتے ہیں یا یوزر انٹرفیس اسکرین پہ اپیئر ہوتا ہے تو ایک پیرنٹ تو ہوتا ہی ہے جس کے اندر سارے چلڈرن کنٹینٹ ہوتے ہیں لیکن اس کامن پیرنٹ پہ اس شیئر یہ جو ہم نے ابھی پراپرٹی ڈسکس کی ہے اس شیئر سائز اسکوپ یہ ٹرو سیٹ ہونی چاہیے تو یہ سارٹ آف ایک اسکوپ بنا دیتے جس کے اندر ہمارے یہ نیمس ویلڈ ہیں تو اگر میں ایک گریڈ بناؤں اور اس پہ اس شیئر سائز اسکوپ ٹرو کر دوں اور ایک اور گریڈ بناؤں اور اس پہ بھی اس شیئر سائز اسکوپ ٹرو کر دوں اور دونوں کے اندر مائی گروپ یوز کروں تو اب یہ مائی گروپ آپس میں لاک نہیں ہوں گے یہ جو اس شیئر سائز اسکوپ ٹرو ہے یہ مجھے ان دونوں کے کامن پیرنٹ پہ اپلائی کرنا ہے اور اگر وہ کامن پیرنٹ گریڈ نہیں ہے کوشچن یہ آتا ہے کیونکہ یہ تو گریڈ کی پراپرٹی ہے تو یہ ایز این اٹیچ پراپرٹی بھی ڈیفائنڈ ہے میں grid dot is shared size کو ٹرو کر سکتا ہوں ونڈو پہ اسٹریک پینل پہ کسی بھی اور چیز پہ یہ وہاں سے انہیریٹ ڈاؤن ہو کے آ جائے گا اور یہ جو گریڈس ہیں یہ دیکھ لیں گے کہ اس پوائنٹ تک ہمیں ساروں میں یہ لاکنگ ہو سکتی ہے تو اس ٹری کے اندر جس پوائنٹ پہ یہ پراپرٹی ڈیفائنڈ ہے چاہے وہ کوئی کنٹیننگ گریڈ ہے یا چاہے وہ کوئی containing panel window stack panel کوئی بھی اور چیز ہے وہاں سے وہ پراپرٹی دیکھے گا اور اس ٹری کے اندر جتنے گریڈس آتے ہیں اس میں دیکھے گا یہ جو شیڈ سائز گروپس ہیں ان کے کیا نیمس یوز ہوئے ہیں اور کون کون سے نیمس آپس میں لاک کرنے ہیں تو اس میتھڈ سے ہم ڈفرینٹ یعنی ایک بڑا سارا شیڈ سائز کو گروپ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم نیم سے ڈفرینٹ گروڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ان کی سائز سائملٹینیسلی چینج ہوں اس وجہ سے جو بھی ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے اس میں گریڈ میں اس شیڈ سائز کو ٹرو یوز ہوا تھا گریڈ اکثر ہمارے انٹرفیس کی بیسٹ چوائس ہوتی ہے اور اب تک آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت فلیکسیبل ہے اور اس کی فلیکسیبلٹی کو تھوڑا سا ایمفیسائز کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے موسٹلی پیچھے پینلز دیکھے وہ سارے کے سارے کام گریڈ میں ہو سکتے ہیں ایکسپٹ ریپنگ ریپ پینل تھوڑا سا جو ریپنگ کا کام کرتا ہے کہ ونڈو ریسائز ہونے کے ساتھ ایلیمنٹس نیکسٹ لائن میں آ جائیں یہ یہ گریڈ میں کرنا مشکل ہے لیکن ادر دین دیٹ ہم دیکھیں گے کہ موسٹلی جو ہم نے فیچرس یوز کیے ہیں وہ سارے کے سارے گریڈ میں ہو سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل سب سے پہلے کینوس کی بات کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گریڈ کینوس کی طرح بہیو کرے تو ہم ایک single row single column grid بناتے ہیں اب single row single column grid میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے ایلیمنٹ سیم جگہ پہ on top of one and other آ جاتے ہیں ایکچولی کسی بھی گریڈ میں اگر ایک ہی سیل میں آپ چیزیں ڈالیں تو وہ on top of each other آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم ایلیمنٹس کا مارجن دیں یعنی ہم الائنمنٹ دیں اور مارجن دیں الائنمنٹ سے ہم یہ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ٹاپ لیفٹ کے ساتھ الائن کرنا ہے ٹاپ رائٹ right کے ساتھ باٹم رائٹ right کے ساتھ یا باٹم لیفٹ کے ساتھ اور کینوس ہمیں یہی چار اینکر پوائنٹس دیتا ہے جن کے ساتھ ہم اینکر کر سکتے ہیں تو ہم یہ چاروں اینکر پوائنٹس ایلیمنٹ کی الائنمنٹ سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اسے باٹم رائٹ right سے یا ٹاپ رائٹ right سے الائن کر دیں اور اس کے بعد ہم اس ایلیمنٹ کے مارجن سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ اینڈ سے کتنا دور ہو تو لیٹ سے ہم کینوس میں اگر کسی ایلیمنٹ کو باٹم رائٹ سے 10 بائی 10 10 پکسلس بائی 10 پکسلس پہ رکھ رہے تھے کہ باٹم سے 10 پکسلس اور رائٹ right سے 10 پکسلس تو ہم اسی سیم کام کو گریڈ میں کر سکتے ہیں ون رو ون کالم بنائیں ایک ایلیمنٹ لیں اس ایلیمنٹ کی ہاریزونٹل الائنمنٹ رائٹ right کریں اس ایلیمنٹ کی ورٹیکل الائنمنٹ باٹم کریں اور اس ایلیمنٹ کا مارجن اس طرح سے سیٹ کریں کہ اس کے باٹم پہ ہوں ہوں اور اس کے رائٹ right پہ تو اس کا مطلب یہ کہ کینوس کا sort of great superset ہے یہ تو ہو گیا ثابت اس کے بعد ہے اسٹیک پینل اگر ہم اسٹیک پینل والا کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک سنگل کالم یوز کریں اس کے اندر جب ہم ایک سنگل کالم یوز کریں گے تو روز میں ایلیمنٹس ایڈ ہوں گے اب اگر ہم بائی ڈیفالٹ دیکھیں تو روز ایکول سائز کی ہوں گی اور اسٹیک پینل ایسے نہیں ہوتا لیکن اگر ہم آٹو سائز روز یوز کریں ساری کی ساری روز آٹو سائز یوز کریں تو کیا ہوگا آپ کا ایک ایلیمنٹ جتنی جگہ آکوپائی کرنا چاہتا ہے جتنا اس کا کنٹینٹ ریکوائر کرتا ہے اتنی جگہ لے گا اور اس کے بعد نیکسٹ ایلیمنٹ اسٹارٹ ہوگا اور exactly یہی بہیویئر ہمیں اسٹیک پینل دیتا ہے کہ اسٹیک پینل میں ایک ایلیمنٹ کی جگہ ختم ہوتی ہے پھر دوسرا اسٹارٹ ہوتا ہے پھر تیسرا اسٹارٹ ہوتا ہے تو گریڈ میں اگر آپ ایک کالم یوز کر لیں اور اس کے اندر آٹو سائزڈ روز یوز کریں تو آپ کو اسٹیک پینل کا بہیویئر ملتا ہے ریپ پینل کی بات میں بات کی کہ ریپنگ کا ان پرٹیکولر بہیویئر صرف ریپ پینل ہی دیتا ہے ڈاک پینل ڈاک پینل آپ کیسے گریڈ سے بنا سکتے ہیں ایکچولی آپ بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں ڈاک پینل آپ روز پین اور کالم پین کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ نے ہر سائٹ پہ صرف ایک ایک ایلیمنٹ ڈاک کرنا ہے سمپلسٹ ایگزامپل لیتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے ٹاپ پہ ڈاک کرنا ہے تو آپ ایک تھری بائی تھری کا گریڈ لیں اس تھری بائی تھری کے گریڈ کے ٹاپ تھری کو آپ اسپین کر کے وہاں پہ ٹاپ انسرٹ کر دیں لیفٹ ٹو کو ورٹیکلی اسپین کر کے لیفٹ انسرٹ کر دیں رائٹ ٹو کو ورٹیکلی اسپین کر کے رائٹ کر دیں جو سینٹر باٹم پہ آئے گا وہاں پہ آپ باٹم ڈاک کر دیں اور ان ساروں کو آٹو سائز کر دیں یہ اپنے کنٹینٹ کے حساب سے ہو جائیں گے اور سینٹر میں آپ کا فلنگ ایلیمنٹ آ جائے گا آف کورس اگر ملٹیپل ایلیمنٹس ڈاک کرنے ہو سائٹس پہ تو آپ کے ملٹیپل روز پینس کی انٹریز ہوں گی آپ کی تھری بائی تھری کے بجائے maybe four by three یا فائیو بائی تھری یا فائیو بائی فائیو کا گریڈ آپ کو لینا ہو لیکن آپ روز پین اور کالمس پین کو یوز کر کے ڈاک پینل والا بیہیویئر گریڈ میں اچیو کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ باقی پینلز کبھی یوز ہی نہ کریں یہ ویسے ہی بات ہے جیسے ہم نے ٹرانسفارمس میں بات کی تھی کہ میٹرکس ٹرانسفارم باقی سارے ٹرانسفارمس اور ایون گروپنگس آف ٹرانسفارمس کا کام کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر کیس میں اسے یوز کریں اگر ہم نے ریئلی ایلیمنٹس کو صرف اسٹیک کرنا ہے تو اسٹیک پینل بڑا سمپل پینل ہے کچھ اسپیسیفائی نہیں کرنا پڑتا کوئی رو ڈیفینیشن کالم ڈیفینیشن نہیں دینی پڑتی لیکن اس سے صرف ایمفیسس جو کرنے کا مقصد تھا اس ڈسکشن کا کہ گریڈ پینل کتنا ورسٹائل ہے اور کتنی یہ ہمیں پاور دیتا ہے اس کی وجہ سے ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ انٹرفیسز اس میں ایزیلی بن جاتے ہیں یہ اس کی example S T M L سے دی جا سکتی ہے کہ ایس ٹی ایم ایل میں اکثر ہم ٹیبل یوز کر رہے ہوتے ہیں جبکہ پاسبلی وہ کام شاید ڈیو سے یا کسی اور طریقے سے بھی ہو سکے کیونکہ ٹیبل اتنا ورسٹائل ہے کہ وہ ہمیں بہت سارے ڈیزائنس کرنے دیتا ہے بہت سارے user experience user interface designs ہم ٹیبل میں کر سکتے ہیں تو وہی سیم فلیکسیبلٹی ہمیں گریڈ میں اویلیبل ہے گریڈ کے اندر جو ایلیمنٹس ایڈ ہوتے ہیں ان ایلیمنٹس کی اپنی لے آؤٹ پراپرٹیز کیسے گریڈ میں اس کی پلیسنگ پہ افیکٹ کرتی ہیں اگر ہم کسی ایلیمنٹ کو مارجن دیتے ہیں تو وہ مارجن اس میں ایڈ ہوتا ہے اور وہ اس ایلیمنٹ کا سائز کنسیڈر ہوتا ہے مثلاً ہم اگر کسی ایلیمنٹ کو ten pixels each size margin دے رہے ہیں اور وہ وہ رو یا وہ کالم آٹو سائز ہے تو وہ اس مارجن کو اپنی کیلکولیشن میں ایڈ کرے گا اسی طرح سے اگر کوئی ایلیمنٹ کی ہارزونٹل لائنمنٹ یا ورٹیکل لائنمنٹ ہے تو یہ in all cases in pretty much all cases ہم گریڈ میں جو اسپیس چائلڈ ایلیمنٹس کو دے رہے ہوں گے وہ اس ایلیمنٹ کے سائز سے زیادہ ہوگی یعنی کوئی بھی ایلیمنٹ اگر ایون ہم آٹو سائزنگ کر رہے ہیں ایک کالم کو آٹو سائز کر رہے ہیں تو وہ آٹو سائز ہوگا according to its widest element اور باقی ساری روز میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کے سائڈوں پہ اسپیس ہوگی تو ہر کالم کے لیے ہر سیل کے لیے اس کے ایلیمنٹ کی ہارزونٹل اور ورٹیکل الائنمنٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ورٹیکلی کیسے الائن ہو گیون اسپیس میں جو اکثر زیادہ ہوگی کم بھی ہو سکتی ہے جسے ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کنٹینٹ اوور فلو میں لیکن اگر زیادہ ہے تو الائنمنٹ اسے دونوں ڈائریکشن میں ڈسائڈ کرے گی کہ وہ ایلیمنٹ کہاں پلیس ہو یا اسٹریچ ہو لے آؤٹ ٹرانسفارم اور رینڈر ٹرانسفارم یہ یہ ڈفر کرتے ہیں یہ کیسے ڈفر کریں گے گریڈ کے کیس میں لیٹ سے آپ روٹیٹ کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں آپ کا ایلیمنٹ ٹیلٹ ہوتا ہے اس کی ایک نئی ڈائمینشنس بنتی ہیں اب اگر تو گریڈ آپ کو ایکسٹرا اسپیس دینے پہ ریڈی ہے تو وہ آپ کو ایکسٹرا اسپیس دے دے گا اور آپ کے لیٹ سے آٹو سائزڈ ہے اس کالم کا سائز زیادہ ہوگا اور اگر نہیں ایکسٹرا اسپیس اویلیبل تو مے بی آپ کا جو روٹیٹڈ جو روٹیٹڈ آپ کا بٹن یا ایلیمنٹ ہے وہ ٹرم ہو جائے لیکن ان اینی کیس اگر آپ رینڈر ٹرانسفارم کریں گے تو وہ دوسرے کالمس کو اوور لیپ کر لے گی لیکن وہ روٹیٹ ضرور ہو جائے گی تو یہ تو تھا گریڈ گریڈ بہت یوزفل ہے ہم نے ڈسکس کیا ہے کافی سارے ڈفرینٹ پینلس کا کام کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے پانچ پینلس ڈسکس کیے canvas stack panel wrap panel dock panel اور گریٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور پینلس بھی ہیں جنہیں پریمیٹیو پینلس کہتے ہیں وہ ہم موسٹلی کبھی ڈیزائن میں یوز نہیں کریں گے موسٹلی ان کا پرپز ہے کہ اگر آپ کسی بلٹ ان کنٹرول کو کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی کسٹم کنٹرول لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ پریمیٹیو پینلس یوزفل ہوتے ہیں یہ system dot windows dot controls dot primitive کی نیم اسپیس میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ جو نارمل یوزر انٹرفیس دیکھتے ہیں ان میں ٹول بارس اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اس میں سے کچھ پینلس یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو we will just go through them one by one کہ وہ کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں اور ہم نے جو پینلس ڈسکس کیے ہیں اس میں وہ مور اور لیس کس جیسے ہیں اس میں ایک ٹیب پینل ہے tab panel it's like wrap panel یعنی جب اگر آپ نے ٹیپ کنٹرول دیکھا ہو ٹیپ کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیجز ہیں اور پیجز کے ٹاپ پہ ٹیبز ہیں اور وہ ٹیبس آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا نیچے پورا انٹرفیس چینج ہو جاتا ہے تو وہ جو انٹرفیس چینج ہوتا ہے وہ تو پروگرامیٹیکلی آپ کسی چیز کو ویزیبل یا ہائٹ کر رہے ہیں لیکن جو ٹاپ پہ کنٹرول آ رہا ہے وہ ٹیپ کنٹرول ہے اور اسے آپ دیکھیں کہ اس میں ریپ کنٹرول سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بٹن ٹیب کا بٹن کسی لائن پہ پورا نہیں آتا تو اوپر والی لائن اسٹریچ ہو جاتی ہے اور پھر نیکسٹ لائن میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو یہ سلائڈلی ڈفرینٹ ہے ریپ پینل eh, سے ادروائز یہ سملر بھی ہے یہ ٹیپ پینل ہے پھر ایک ٹول بار پینل ہے which is more like stack panel جس میں ٹول بار کی جو آپ کے آئکنز یا different tool box list box چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں جو آپ کی جس سے ایونچولی ایک ٹول بار بننی ہے اس میں فرق کیا ہے کہ اگر آپ کی اسپیس چھوٹی ہو جائے تو یہ اینڈ پہ ایک ڈراپ ڈاؤن دیتے ہیں جس سے آپ کے remaining toolbar buttons accessible ہوتے ہیں وہ ریمیننگ ٹول بار بٹنس آپ کے ایک tool bar overflow panel میں جاتے ہیں جو کہ اگین لائک ریپ پینل ہے کیونکہ وہ ایک باکس کے اندر آپ کے ریپ ہو کے سارے ریمیننگ کنٹرولس آ رہے ہیں بٹ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے ریپ پینل سے تو اس میں وہ فنکشنلٹی دی ہے پھر ایک ٹول بار ٹرے ہے ٹول بار ٹرے کا کنٹرول ٹول بارس کو سیکوینشلی پلیس کر دیتے جیسے آپ ویژول اسٹوڈیو میں ہیں تو ویژول اسٹوڈیو میں ملٹیپل ٹول بارس آپ کے پاس ہیں کوئی ڈیبرک ٹول بار ہے کوئی ایڈیٹر کی ٹول بار ہے کوئی پروجیکٹ کی ٹول بار ہے اور آپ ان پوری پوری ٹول بارس کو ڈرائیگ اینڈ ڈراپ کر کے آگے پیچھے موو بھی کر سکتے ہیں یہ فنکشنلٹی ہمیں ٹول بار ٹرے کا کنٹرول ٹول بار ٹرے کا پینل دیتا ہے اور یہ فورس کرتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ایڈ ہو وہ ٹول بار ہی ہو تو یہ ایک بڑا اسپیسیفک سا پینل ہے پھر ایک جنرل یوز کے لیے ایک یونیفارم گریڈ کا پینل ہے جو ایکول ہائٹ ایکول کا گریڈ بنانے دیتا ہے اور اس میں رو ڈیفینیشن کالم ڈیفینیشن بھی نہیں دینی ہوتی اور رو میجر آرڈر میں اس میں ایلیمنٹس ایڈ کر دیتے ہیں یہ گریڈ کے ریلیٹو بہت ہی لمیٹیڈ پینل ہے ہم گریڈ سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں بٹ یہ ایک سمپلر سا پینل ہے افیکٹولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ساری ویٹس اور ہائٹ اسٹار ہیں یعنی پروپورشنلی سائزڈ ایکول ریشیو ہیں اگر ہم اس پورے کو ریسائز کریں ہر رو کالم کی ویٹ ہائٹ ایکولی چینج ہو جائے گی پھر ایک سلیکٹو اسکرالنگ گریڈ ہے جو آگے جا کے ہم ڈیٹا بائنڈنگ گریڈس دیکھیں گے تو اس وہ اس کی یعنی اس سے ڈیرائیوڈ ہے اور سلیکٹو اسکرالنگ گریڈ یہ گریڈ کی سب کلاس ہے وچ مینس کہ ابھی تک جو ہم نے موسٹ پاورفل پینل دیکھا ہے یہ اس کو اسپیشلائز کرتا ہے تو یہ سلیکٹو اسکرالنگ گریڈ گریڈ میں کیا ایڈ کرتا ہے اور یہ میں کیوں ہے میں کیوں ہے کیونکہ یہ یوز ہوتا ہے ایک آگے ڈیٹا بائنڈنگ گریڈ میں جو جس کے لیے صرف یہ بنا ہوا ہے اس یہ جو کی چیز ایڈ کرتا ہے وہ یہ ایڈ کرتا ہے کہ ہم کچھ روز یا کالمس کو فریز کر سکتے ہیں اور فریزنگ صرف تب میننگ فل ہے جب اسکرالنگ ہو رہی ہو ابھی تک ہم نے کنٹینٹ اوور فلو اور اسکرالنگ کی بات نہیں شروع کی جو ہم ابھی کرنے لگے ہیں تھوڑی دیر میں لیکن جب آپ کی اسکرالنگ ہوتی ہے تو آپ کی روز یا کالمس موو کرتی ہیں اور شروع والی روز اور کالمس آپ کے ویو میں سے باہر چلی جاتی ہیں لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی رو میں ٹائٹلس ڈالے ہوئے ہیں پہلے کالم میں کوئی ایسی ہیڈنگس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جب اسکرالنگ ہو تو یہ اپنی جگہ پہ رہیں تو اس کو یہ پرٹیکولر پینل فریزنگ کا نام دیتا ہے اور اس میں اس سلیکٹو اسکرالنگ گریڈ سلیکٹولی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ روز کالمس فریز ہو جائیں اور باقی اسکرال کریں اور اس میں ہم سلیکٹو اسکرالنگ اورینٹیشن سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ نن ہارزونٹل یا ورٹیکل یا بوتھ جو بائی ڈیفالٹ بوتھ ڈائریکشن میں ہم فریز کر سکتے ہیں اور پھر باقی ایلیمنٹ اسکرال کریں گے تو یہ تو تھے کچھ پریمیٹو پینلس جنہیں ہم ٹچ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کرتے کیا ہیں اور چونکہ یہ ایگزٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کنٹرولس میں یوز ہوتے ہیں تو اب آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ ایون ٹول بار میں یا کسی بھی جگہ اسکرین پہ کوئی چیز آ رہی ہے وہ پینلز ہیں سمپل پینلس جنہوں نے children children user interface elements children controls contain کیے ہوئے ہیں اب ان سارے پینلز کے ساتھ ایک کی ٹاپک ہے جسے ہم بار بار ٹچ کرتے آ رہے ہیں کنٹینٹ اوور فلو کا کنٹینٹ اوور فلو کیسے ہوتا ہے جب چائلڈ اور parent user interface elements decide نہ کر سکیں کہ کسی سیل کی یا کسی پینل کی یا کسی ایریا کی کیا ویٹ ہائٹ ہو یعنی پیرنٹ جو ایریا چائلڈ کو دے رہا ہو وہ اس کے لیے انف نہ ہو مثلاً کسی چائلڈ کی ایکسپلسٹ ویٹ یا ایکسپلسٹ ہائٹ اسپیسیفائی ہوئی ہوئی ہے اور پیرنٹ کے پاس اتنی اسپیس ہی اویلیبل نہیں تو اب وہ چائلڈ کیسے پلیس ہو یا کسی لسٹ باکس ہے آپ کے پاس آپ اس میں ایلیمنٹس ایڈ کرتے جا رہے ہیں آپ نے اتنے زیادہ اس میں ایلیمنٹس ایڈ کر دیے کہ وہ پیرنٹ ونڈو اتنی بڑی نہیں ہے اور وہ اس میں پورا نہیں آ سکتا یا پینل اس کے اندر ایک بنا ہوا ہے اس کی ایکسپلسٹ ہائٹ ہے اور وہ اس کے اندر پورا نہیں آ رہا تو کبھی بھی جب چائلڈ ایلیمنٹ کی ہائٹ یا ویٹ زیادہ ہو جائے اور پیرنٹ ایلیمنٹ کے پاس اتنی جگہ نہ ہو تو اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ اوور فلو ہے اور کنٹینٹ اوور فلو سے ہم نے ڈیل کرنا ہے کیسے ڈیل کریں گے اس کے ہمارے پاس پانچ طریقے ہیں کلپنگ اسکرولنگ اسکیلنگ ریپنگ اور ٹریمنگ اور ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے یہ جو لاسٹ ٹو ہیں انہیں ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں ریپنگ کی ہم اگزامپل دیکھ چکے ہیں اور نان ٹیکسٹ ریپنگ یعنی ٹیکسٹ ریپنگ کے ہمیں آگے بڑے طریقے ملیں گے لیکن ٹیکسٹ کے علاوہ جو جینرک آبجیکٹس کی ریپنگ ہے اس کا صرف ایک بلٹ ان طریقہ ہے کہ ہم ریپ پینل یوز کریں ریپ پینل کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو کنٹرولس یا یو آئی ایلیمنٹس کو ریپ کر سکے کہ ہم نے دیکھا تھا ویٹ کم ہوتی تھی تو wrap panel next line use کر لیتا تھا اور کم ہوتی تھی تو اپ ٹو دا ایکسٹریم کے وہ سارے elements top to bottom stack ہو جاتے تھے تو یہ ہے کہ ریپنگ والا جو سولوشن ہے وہ صرف ریپ پینل کے تھرو اویلیبل ہے دوسرا جو ٹریمنگ ہے ٹریمنگ کلپنگ کی ایک اسپیشل فارم ہے اور یہ صرف ٹیکسٹ کے لیے میننگ فل ہے اور ٹریمنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ٹیکسٹ لکھا ہے اور اس کو لائک وہ ٹریم ہونا ہے اس کی اسپیس کم ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کا کوئی کریکٹر آ رہا ہے لیٹ سے اے آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ تو وہ اے آدھا بریک ہو جائے بجائے اس کی ہم اسے یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کریکٹر بیسڈ کریکٹر الپسز آ جائیں ہوگا کیا کہ لاسٹ کریکٹر جو اس پہ پورا آ سکتا ہے اور اس کے بعد تین ڈاٹس یعنی وہ تین الپسز کی جگہ رکھے گا اور اس کے بعد دیکھے گا کون سا کریکٹر پورا آ سکتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کریکٹر آدھا بریک ہو جائے یا کریکٹرز اینڈ تک جا رہے ہوں اور وہ پورا ورڈ نہ پڑا جا رہا ہو جب ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ لکھا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا اسپیس کی وجہ سے یہ یہاں پہ پورا نہیں آیا اور ایون ایک ورڈ الپسز بھی ہیں کہ وہ ورڈ باؤنڈری پہ بریک کر کے آگے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈال دے اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں یا ادھر ٹیکسٹ بلاک یوز کرنا ہوگا یا ایکسیس ٹیکسٹ یوز کرنا ہوگا یہ دو کنٹرولس ایسے ہیں جو ہمیں ٹیکسٹ ٹریمنگ کرنے دیتے ہیں ان کے اندر ایک پراپرٹی ہے ٹیکسٹ ٹریمنگ کی کہ ٹیکسٹ ٹریمنگ ادھر نن ہو جو کہ ڈیفالٹ ہے یا کریکٹر الپسس یا ورڈ الپسس یعنی کریکٹر باؤنڈری پہ بریک کر کے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ یا ورڈ باؤنڈری پہ بریک کر کے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ تو ٹریمنگ ایک اسپیشل فارم ہے جو صرف ٹیکسٹ کے لیے اپلیکیبل ہے ریپنگ صرف ریپ پینل میں ہو سکتی ہے ادر دین ٹیکسٹ ٹیکسٹ کی ریپنگ اور بھی طریقوں سے ہو سکتی ہے but other than text wrapping صرف اور صرف ریپ پینل میں ہو سکتی ہے یعنی بٹنس اور کنٹرولس کی اور پیچھے رہ گئے ہمارے تین طریقے کلپنگ اسکرالنگ اور اسکیلنگ اور ان تینوں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کلپنگ کلپنگ ڈیفالٹ بہیویئر ہے ایجز آف پینل یا پھر جو ایک جو مثلا ہم ڈاک ایریا ہے ڈاک کر رہے ہیں ڈاک پینل یوز کر رہے ہیں اور اس نے ایک ایریا دیا ہوا ہے تو وہ ایک باؤنڈری ہے یا ایک پینل ہے وہ پینل ایک باؤنڈری ڈیفائن کر رہا ہے اور کوئی ایلیمنٹ اگر اس باؤنڈری سے باہر جانے کی کوشش کرے ادر دین رینڈر ٹرانسفارم یعنی لے آؤٹ تک کوئی باہر جانے کی کوشش کرے تو وہ وہاں پہ کلپ ہو جائے گا اس کے لیے ہمارے پاس ایک clip to bounds clip to bounds نام کی ایک پراپرٹی بھی ہے جو ایک بولین پراپرٹی ہے جس سے یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ باؤنڈس پہ کلپنگ ہو یا نہ ہو اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ٹرکی یہ ہے کہ بہت سارے پینلس اس کلپ ٹو باؤنڈس کو اگنور کر دیتے ہیں وچ مینس کہ اگر ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ کلپنگ لیفٹ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی گریڈ کے سیل میں کلپنگ ہو تو ہم کلپ ٹو باؤنڈس یوز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ گریڈ اسے اگنور کر دیتا ہے لیکن فارچونیٹلی کینوس کینوس اسے اگنور نہیں کرتا لیکن کینوس میں اگر ہم کلپ ٹو باؤنڈ ٹرو کر دیں تو ہم اس کی کلپنگ کر سکتے ہیں کہ وہ کلپ ہو جائے grid cell by default clip کر دے گا لیکن اگر ہم اس میں کینوس یوز کر لیں اور اس کے اندر کانٹینٹ ڈالیں تو وہ کلپ نہیں کرے گا یعنی کینوس کا ڈیفالٹ بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کلپ نہیں کرے گا اس سے باہر کانٹینٹ جا سکتا ہے لیکن اگر کلپ ٹو باؤنڈس ہو تو وہ کلپ کر دے گا لیکن گریڈ کا ڈیفالٹ بیہیویئر ہے وہ کلپ کر دے گا کلپ وہ کر دے گا لیکن وہ یہ کلپ ٹو باؤنڈس کی پراپرٹی کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے تو یہ تھوڑی سی ٹریکی اگر ہم کمبینیشن کریں کہ گریڈ کے سیل کے اندر ایک کینوس ڈال دیں تو کینوس چونکہ کلپ نہیں کرتا ہم اس میں یہ نان کلپنگ بہیویئر لا سکتے ہیں یوزنگ کلپ ٹو باؤنڈس یہ سارا کا سارا کام جو کلپنگ ہو رہی ہے یہ رینڈر ٹرانسفارم سے پہلے ہو رہی ہے یہ لے آؤٹ پروسیس کا پارٹ ہے لے آؤٹ پروسیس کا پارٹ ہونے کا کیا مطلب ہے یہ تھوڑا سا ٹرکی ہو سکتے مثلا میں ایک رینڈر ٹرانسفارم کر رہا ہوں جس سے کوئی ایلیمنٹ شرنک ہو کے یعنی کوئی ایلیمنٹ ایکچولی کلپنگ باؤنڈری سے باہر جا رہا ہے لیکن وہ شرنک ہو کے باؤنڈری کے اندر آ جانا ہے تو میرے ذہن میں تو یہ آئے گا کہ یہ تو اندر آ رہے یہ پورا اسکرین پہ آ جائے گا لیکن ہوگا کیا کہ وہ جس ٹائم پہ لے آؤٹ ہوا وہ باؤنڈری سے باہر تھا کلپنگ ہوئی اس کے ایجز کلپ ہو گئے اور اس کے بعد رینڈر ٹرانسفارم نے اسے شرنک کر دیا تو وہ کلپڈ شرنک ہو جائے گا تو دو یہ کہ یہ پاسبل تھا کہ وہ شرنک ہو کے اندر پورا آ جائے لیکن بیکاز وہ رینڈر ٹرانسفارم تھا وہ ایکچولی کلپ ہو گیا اگر میں لے آؤٹ ٹرانسفارم سے اسے چھوٹا کرتا تو پھر وہ چھوٹا ہو جاتا اور کلپنگ اس کے چھوٹا ہونے کے بعد ہوتی کلپنگ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ اسکرین پہ کس طرح اپیئر ہوتی ہے اس ایگزامپل میں یہ ایک سمپل بٹن کے جو اوپر لیبل ہے اس کے لیے کلپ ٹو باؤنڈ ایک کیس میں فالس سیٹ ہوا ہے اور ایک کیس میں ٹرو سیٹ ہوا ہے اور ہو کیا رہا ہے کہ ٹرو کے کیس میں وہ جو اوکے اس بٹن پہ لکھا ہوا ہے وہ ساری باؤنڈریز اس کی کلپ ہو گئی ہیں جبکہ دوسرے کیس میں وہ باؤنڈریز سے باہر آ رہا ہے تو اسے کہہ رہے کہتے ہیں کہ اس کی باؤنڈس پہ کلپ ہو جانا دوسری ایگزامپل میں ایک پینل کے اندر ایک بٹن ہے جس کو ایک کیس میں کلپ ٹو باؤنڈ فالس ہے اور ایک کیس میں کلپس ٹو ٹرو ہے جس کیس میں ٹرو ہے وہ آدھا کا آدھا بٹن پورا کلپ ہو کے پینل باؤنڈری پہ ٹریم ہو گیا ہے اور جب کلپ ٹو باؤنڈ فالس ہے وہ پورا بٹن باہر نکلا ہوا ہے تو ایک طریقہ تو کنٹینٹ اوور فلو سے ڈیل کرنے کا کلپنگ ہے اور دوسرا طریقہ اسکرولنگ یعنی اگر ہمارے پاس کنٹینٹ زیادہ ہے اور اسپیس کم ہے تو ہم اسکرولنگ کر سکتے ہیں یعنی چائلڈ ایلیمنٹس جو ڈسائڈ کر رہے ہیں اسپیس وہ انہیں زیادہ اسپیس چاہیے اور پیرنٹ کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے تو وہ اسکرولنگ کر سکتا ہے اسکرولنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس اسکرول بارس آ جائیں اور آپ ان اسکرال بارس کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی اس پورے جو لارجر کانٹینٹ کے اندر اپنی ونڈو موو کر سکیں تو جب آپ اسکرال اپ کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس کا باٹم ایریا دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ایک پورا کانٹینٹ ایگزٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ کی ونڈو اسکرال بار سے کنٹرول ہو کے اس کے اوپر ڈفرینٹ پلیسز پہ جا سکتی ہے اسکرال بار کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں اسکرال بار ایک کیس میں ایڈ ہوئی ہے اور ایک کیس میں نہیں ایڈ ہوئی جب نہیں ایڈ ہوئی تو بائی ڈیفالٹ آپ کا جو سکس بٹن باٹم پہ تھا یہ سکس بٹنس بنائے اور وہ سکس بٹن باٹم پہ ٹرم ہو گیا جبکہ دوسرے کیس میں وہ اتنا ہی باٹم پہ ٹرمڈ نظر آ رہا ہے لیکن آپ کے پاس اسکرال بار ہے جسے آپ موو کریں گے تو آپ کو وہ سکس بٹن نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس اسکرالنگ کو اچیو کرنے کے لیے ایک اسکرال ویور کنٹرول ہے اور اسکرال ویور کنٹرول کی صرف ایک پراپرٹی ہے کانٹینٹ پراپرٹی اور کانٹینٹ پراپرٹی کا جو بھی سائز ہوگا اور یہ اس کی زیمل سینس میں بھی کانٹینٹ پراپرٹی ہے یعنی آپ ڈائریکٹلی جو بھی اسکرال ویور کے اندر لکھیں گے وہ اس کا کانٹینٹ ہوگا اور اس میں آپ کے پاس ایک ورٹیکل اسکرال بار ویزیبلٹی اور ایک ہاریزونٹل اسکرال بار ویزیبلٹی کے پراپرٹیز ہیں جن کی ڈیفالٹ ویلیوز ریزنیبل ہیں بٹ اگر آپ نے انہیں چینج کرنا ہو تو آپ اسے ادھر ویزیبل کر سکتے ہیں جس کیس میں وہ آپ کو اسکرال بار نظر آ رہی ہوگی اگر آپ کا کانٹینٹ اسکرین ایریا سے چھوٹا ہے تو وہ ڈسیبلڈ ہوگی لیکن ادروائز آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آٹو آٹو کا مطلب یہ کہ اگر وہ کانٹینٹ چھوٹا ہے تو وہ اسکرین پہ اپیئر ہی نہیں ہوگی ہڈن ہڈن کا مطلب یہ کہ اسکرال بار تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ بڑا ہے تو آپ ایرو کیز سے اسٹل کر سکتے ہیں اور ڈسیبلڈ جس کا مطلب ہے وہ اسکرین پہ بھی نہیں ہے لیکن آپ ایرو کیز بھی نہیں یوز کر سکتے تو جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے آپ کی جو ورٹیکل اسکرالنگ ہے وہ ویزیبل سیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ورٹیکل اسکرال بار نظر آ رہی ہے ایون دو کہ آپ کا کانٹینٹ چھوٹا ہے لیکن ہاریزونٹل اسکرال بار آپ کی بائی ڈیفالٹ آٹو پہ سیٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جب تک ہاریزونٹلی کانٹینٹ بڑا نہ ہو وہ اسکرال بار اپیئر نہیں ہوگی اور بہت ساری آپ اپلیکیشن دیکھیں ونڈوز میں ان کا یہ ڈیفالٹ بیہیویئر ہوتا ہے ایون ویژل اسٹوڈیو میں آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ جو ہاریزونٹل اسکرال بار ہے وہ ہمیشہ اپیئر ہوگی اور جو آپ کی ورٹیکل ہے وہ ہمیشہ اپیئر ہوگی اور ہاریزونٹل اسکرول بار صرف تب اپیئر ہوگی جب آپ کا content wider than the window ہے اس میں اگر ہم ریپ پینل یوز کر رہے ہیں تو ریپ پینل میں تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے کہ ریپ پینل اگر اسکرال اسکرالنگ کے اندر ڈال دیں گے ایون دو آپ اگر اس کی وہ اس ڈائریکشن کی اسکرال بار ڈسیبل بھی کر دیں تو ریپ پینل کو اگر اسپیس ملتی جائے تو وہ ایک ہی لائن میں چیزیں آرگنائز کرتا ہے جب تک کہ اسے یہ فورس نہ ہو کہ اس کی کنٹیننگ ونڈو چھوٹی ہو رہی ہے تو اگر آپ ریپ پینل ایک اسکرال ویور کے اندر یوز کریں گے تو ایون آپ اگر صرف اس کی ورٹیکل اسکرالنگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں یوز کر سکیں گے آپ اس کی ہارزونٹل اسکرالنگ ڈسیبل بھی کر دیں تب بھی وہ ایک لائن میں ایلیمنٹ سارے پلیس کر دے گا جو کہ ڈیزائر نہیں ہے اگر آپ صرف ورٹیکل اسکرالنگ چاہتے ہیں اسکرال ویور کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنا بہت سمپل ہے آپ نے جس ایلیمنٹ پہ اس ایگزامپل میں اسٹیک پینل کو میں اسکرالنگ ایڈ کرنی ہے آپ جسٹ اسے اسکرال ویور کے ٹیگ کے اندر انکیپسولیٹ کر دیں تو آپ کا اسکرال ویور اور اس کے اندر آپ نے اسٹیک پینل لکھا اب آپ کے اسٹیک پینل کے سائڈوں پہ scroll bars vertical scroll bar appear ہو جائے گی اور ہاریزونٹل اف نیسری اپیئر ہو جائے گی تو اب اس ٹیک پینل کے اندر اگر کانٹینٹ اوور فلو ہوگا تو ہم نے اس کا سولوشن اسکرالنگ دیا ہے بائی ڈیفالٹ اس نے کلپ ہو جانا تھا اور کلپ ہونے کا مطلب ہے وہ کانٹینٹ ایکسیسیبل نہیں رہنا تھا لیکن اب آپ اسے اسکرال کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں تو اسکرالنگ میں اگر ہم لسٹ باکس کی ایگزامپل لیں جو ڈیفالٹ لسٹ باکس ہے اگر آپ اس کا ویژول ٹری ایگزامن کریں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی لاجیکل ٹری اور ویژول ٹری کی لاجیکل ٹری جو زیمل کی آپ کی ڈاکومنٹ سے بنتا ہے اور ویژول ٹری جو ریئل آپ کے یوزر انٹرفیس کنٹرولس بن رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اسکرال ویور یوز کرتا ہے دیٹس وائی آپ کے پاس لسٹ باکس سے آپ کھولتے ہیں تو اس میں ایک رائٹ سائڈ پہ اسکرال بار ہوتی ہے تو اسکرالنگ ایک موسٹ پاپولر پرابلی کہہ سکتے ہیں کنٹینٹ اوور فلو کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے لیکن بعض کیسز میں اسکرالنگ ہمارا موسٹ افیکٹو نہیں رہتا اگر آپ کے پاس کانٹینٹ ہے کوئی ڈاکومنٹ ہے تو تو اسکرالنگ ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس لیٹ سے کوئی کارڈ گیم ہے لیٹ سے آپ سالیٹر کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یوزر نے ونڈو چھوٹی کی ہے تو اب اگر آپ اسکرالنگ یوز کریں گے تو وہ گیم پلیبل نہیں رہے گی آپ پرابلی یہ بیٹر سولوشن ہوگا کہ سارے کارڈ اسکیل ہو جائیں اور آپ کا جو پورا گیم انٹرفیس ہے وہ چھوٹا ہو جائے تو یہ ہمارا تھرڈ سولوشن ہے اسکیلنگ تو کلپنگ اسکرولنگ اسکیلنگ اور اسکیلنگ کرنے کے لیے ہماری انٹینٹ کیا ہے کہ آپ کا جو سارا کانٹینٹ ہے وہ اسکیل ہو کے جو بھی ونڈو کی ریسائزنگ ہو رہی ہے یا جو بھی کنٹیننگ پینل کی ریسائزنگ ہو رہی ہے یا ایون گریڈ کے سیل کے اندر آپ ہیں اس کی ریسائزنگ ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کا کانٹینٹ اسکیل ہو جائے یہاں پہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم کیوں نام اسکیل ٹرانسفارم یوز کر لیں اسکیل ٹرانسفارم اسکیلنگ کر سکتے لیکن اسکیل ٹرانسفارم اسکیلنگ کرتے relative to an element's own size یعنی اگر آپ ٹو ایکس اسکیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹو ایکس اسکیل کر دے گا لیکن it does not scale according to available space یعنی آپ کے پاس ایک کنٹرول میں اویلیبل اسپیس ہے اور اس اسپیس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ایلیمنٹ اسٹریچ ہو کے فل ہو جائے تو اب آپ اس کو یہ یہ اچیو نہیں کر سکتے یوزنگ اے اسکیل ٹرانسفارم اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک ویو باکس کا کنٹرول ہے وچ از اندر پینل لائک تھنگ جو لیکن اس ویو باکس کے اندر اگین اس کی کانٹینٹ پراپرٹی ہے جو کہ اس کی زیمل سینس میں بھی کانٹینٹ پراپرٹی ہے وچ مینس کہ آپ اس ٹیگ کے اندر جو بھی لکھیں گے وہ ایک ویو باکس کے اندر جائے گا اور ویو باکس کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر آپ جو بھی کانٹینٹ ڈالیں گے وہ ویو باکس کے ساتھ اسکیل ہوگا یعنی ویو باکس اویلیبل اسپیس جتنی اویلیبل اسپیس ہے اس میں اسٹریچ کر کے فٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے جیسے ویو باکس چھوٹا بڑا ہوگا وہ اپنے سنگل جو اس کا ایلیمنٹ ہے جو کہ اگین اسٹریچ ٹو باؤنڈریز ہوگا کیونکہ ادروائز اسکیلنگ کی سینس نہیں بنتی وہ اسٹریچ ٹو باؤنڈریز ہوگا اور جیسے جیسے ویو باکس چھوٹا یا بڑا ہوگا ویسے ویسے کنٹیننگ ایلیمنٹ بھی اسکیل ہوگا یہ ویو باکس کا پرپز ہے اور اس کو کرنے کے لیے ہم اس کی ایک اسٹریچ پراپرٹی یوز کرتے ہیں اسٹریچ پراپرٹی کی ملٹیپل ویلیوز ہو سکتی ہیں مثلا ایک اسٹریچ پراپرٹی کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں نن پہ which is like not using a view box at all تو نن پہ سیٹ کرنے کا کوئی اتنا پرپز نہیں بنتا اسٹریچ پراپرٹی کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں فل پہ فل کا مطلب یہ کہ وہ اسپیس کو فل کر دے گا اب فلنگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ اسپیس کو فل کر دے گا تو وہ ایکس ڈائمینشن وائی ڈائمینشن اگر وہ فل کر رہے تو مے بی وہ شیپ ڈسٹارٹ ہو جائے یعنی اگر میں ایک اسکوئر کو فل کروں اور جو اس کا کنٹیننگ ویو باکس ہے وہ ایک ریکٹینگل ہو تو وہ ایک ریکٹینگل بن جائے گا یا میں سرکل کو فل یعنی فل سیٹ کروں تو وہ ایک ایلپس بن جائے گا اگر میں نے اسپیکٹ ریشو مینٹین رکھنی ہے تو میں اسے یونیفارم پہ سیٹ کر سکتا ہوں یعنی ایک ویو باکس یوز کروں اس کی اسٹریچ پراپرٹی کو یونیفارم کر دوں یونیفارم کا مطلب یہ کہ وہ اسے اسے اس کی اسپیکٹ کو مینٹین رکھتے ہوئے اسکیل کرے گا up till the one dimension fit set تو اگر اس کی ویٹ یا ہائٹ میں سے کوئی بھی جو ویو باکس کی باؤنڈریز تک آ جائے گی تو وہ اس کو وہاں تک اسکیل کرے گا وچ مینس کہ دونوں دونوں سائڈ پہ یا ٹاپ یا باٹم یا رائٹ یا لیفٹ کسی دو سائڈ پہ اسپیس ایکسٹرا اسپیس بچ جائے گی تو یہ موسٹ پرابلی یوزفل ہے جس میں کنٹینٹ کا اسکیل بھی ہوتا ہے اور اس کی ڈائمینشن اس کی اسپیکٹ ریشو بھی مینٹین رہتی ہے اور جو لاسٹ پراپرٹی اور اسی لیے یہ ڈیفالٹ بھی ہے یعنی یونیفارم اس کی ڈیفالٹ ویلو ہے اور پھر ایک یونیفارم ٹو فل ہے جس میں وہ اس کی اسپیکٹ ریشو مینٹین رکھے گا اور اسے بڑا کرتا جائے گا اسے اسکیل کرتا جائے گا یہاں تک کہ وہ پورا ایریا اس سے بھر جائے وچ مینس کہ اگر آپ ایک اسکوئر ہے اور اسکوئر کو بڑا کرتے جا رہے ہیں تو وہ ایک ریکٹینگل میں تب فٹ فٹ آئے گا جب ایکچولی اس ریکٹینگل سے بڑا ہو گیا ہوگا تو جب ہم یونیفارم ٹو فل یوز کرتے ہیں تو دونوں ڈائمینشنس پہ تھوڑی سی کلپنگ ہوتی ہے یعنی آپ کا کنٹینٹ یا ٹاپ یا باٹم یا رائٹ یا لیفٹ سے کلپ ہوگا تو یونیفارم اور یونیفارم ٹو فل میں فرق یہ ہے کہ یونیفارم ٹو فل میں وہ اتنا زیادہ بڑا کر دیتے ہیں اسپیکٹ ریشو مینٹین رکھتے ہوئے کہ ایلیمنٹ کو ایک دو دو سائڈوں سے کلپ کرنا پڑتا ہے اور یونیفارم میں دو سائڈوں پہ اسپیس چھوٹتی ہے اور فل میں اسپیکٹ ریشو خراب ہوتی ہے تو یونیفارم اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے اس کے بعد اس میں اسٹریچ ڈائریکشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں وچ از اپ اونلی اور ڈاؤن اپ اونلی اور ڈاؤن اونلی اور بوتھ کہ اگر اس نے اسٹریچ ہونا ہے تو کس ڈائریکشن میں اسٹریچ ہونا ہے بہت اس کی ڈیفالٹ ویلو ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹریچنگس کس طریقے سے اسکرین پہ اپیئر ہوتی ہیں یہاں پہ پہلی ایگزامپل میں اسٹریچ از اکول ٹو نن ہے ہمارے پاس جو یہاں پہ کارڈ ایک چیس کارڈ شور ہے اس کے بہت بڑا پیٹ میپ ہے تو آپ کو صرف ٹاپ لیفٹ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ونڈو تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے اگر آپ اسے فل کرتے ہیں تو یہ کارڈ ایک ڈسٹورٹیڈ شیپ میں اس ونڈو کو فل کر رہا ہے اگر آپ اسے یونیفارم کرتے ہیں تو یہ آپ کا پرابلی بیسٹ کیس سینیریو ہے جس میں آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ ویکنٹ اسپیس ہے وہ اپنی اسپیکٹ ریشو کے حساب سے کارڈ بیچ میں فٹ آ گیا ہے اور یونیفارم ٹو فل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کارڈ باٹم سے کلپ ہو رہا ہے باٹم سے کلپ ہو رہا ہے اور ریمیننگ اسپیس آپ کی فل ہو رہی ہے اس کے بعد اسی ایگزامپل کو اگر ہم اسٹیک پینل کو دیکھیں کہ ویو باکس کو ہم اپلائی کیسے کرتے ہیں تو میں نے ویو باکس کو بھی اپلائی کیا ہے اور ٹاپ پہ اسکرال ویور کو بھی اپلائی کیا ہے اور بیسیکلی اگر آپ اسکرالنگ سے اسکیلنگ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اسکرال ویور کو ریپلیس کرنا ہے وتھ ویو باکس جب آپ اسکرال ویور کی جگہ ویو باکس لکھیں گے تو آپ کی اسکرولنگ کی بجائے آپ اسکیلنگ کی ٹیکنیک پہ آ گئے یہ جو ویو باکس ہے اسے ایک ٹائپ آف کلاس ہے جسے ڈیکوریٹرس کہتے ہیں ڈیکوریٹرس آر لائک پینلس جن کا ایک سنگل ایلیمنٹ ہوتا ہے مثلاً جو بارڈر جو کنٹرول ہے دیٹس آلسو اے ڈیکوریٹر جو کسی اس کے اپنے کنٹیننگ کانٹینٹ پہ ایک بارڈر دے دیتا ہے اسی طرح سے ویو باکس کنٹیننگ کانٹینٹ کو ایک ڈفرینٹ اسکیلنگ کا بیہیویئر دیتا ہے it's also a decorator again جس طرح سے ہم نے اسکرالنگ میں دیکھا تھا ریپ پینل ویو باکس کے ساتھ پرابلم کرتا ہے اگر آپ ویو باکس یوز کر رہے ہیں تو آپ کا ریپ پینل کبھی ریپ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنے اویلیبل کانٹینٹ کو ایک لائن میں ڈال دے گا اور ویو باکس اسے اسکیل کر دے گا تو ریپ پینل اور ویو باکس کو اکٹھے یوز کرنا that's not a good idea just like wrap panel کے ساتھ اسکرالنگ بھی بعض میں ہمیں ویسے یوز نہیں کر سکتے جیسے ہماری انٹینٹ ہوتی ہے لیکن باقی سارے پینلز کے ساتھ اسکرالنگ اور اسکیلنگ دونوں بڑے افیکٹولی یوز ہو سکتے ہیں اب ہم یہ جو ساری چیزیں ہم نے لرن کی ہیں ان ساروں کو کمبائن کر کے ایک انٹرفیس بنائیں گے اور ہم ایک ویژول اسٹوڈیو لائک انٹرفیس بنائیں گے ابھی ہم اس انٹرفیس کو ڈسکرائب کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم ہم اس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹیلس میں جائیں گے انٹرفیس ہم کیسا بنانا چاہ رہے ہیں ایک تو ہم چاہ رہے ہیں ہمارا مین اپیئر ہو جس طرح کا ہم اسٹارٹ پیج جو گریڈ کی ایگزامپل میں ڈسکس کرتے آئے ہیں انفیکٹ ہم وہ پورا کا پورا پک کر کے یہاں پہ ڈال لیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں دو ڈاکیبل پینلس ایڈ کرنا یعنی دو مزید گریڈ کالمس نہیں میں کہہ رہا ڈاکیبل پینلز پینلس کہہ رہا ہوں جس طرح ویژول اسٹوڈیو میں آپ کا سولوشن ایکسپلور کا ایک ورٹیکل بٹن آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس بٹن پہ ہوور کریں تو پھر آپ کو سولوشن نظر آتا ہے اور آپ کو ایک پن آ رہی ہوتی ہے اور اگر آپ اس پن کو پریس کریں تو سولوشن ڈاک ہو جاتا ہے اور باقی چیزیں سائٹ پہ موو ہو جاتی ہیں ہم اس طرح کا بہیویئر چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو ونڈوز کے ساتھ ہم کریں گے کہ دو بٹنس ہوں ان دونوں پہ ہوور کریں تو ان کے انٹرفیسز اپیئر ہوں جس پہ ہوور کریں وہ انٹرفیس ٹاپ پہ اپیئر ہو اور اگر کسی کی پن پریس کریں تو وہ پرماننٹلی ڈاک ہو جائے اور باقی چیزیں آپ اکارڈنگلی ریسائز ہو جائیں اس کی انٹرفیس جو ہمارا ڈیزائرڈ انٹرفیس ہے یہ کس طرح کا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ اسٹارٹ پیج ہم نے گریڈ پہلے بنایا تھا یہ اسی طرح کا گریڈ آئے لیکن اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں دو بٹنس ورٹیکل بٹنس آ رہے ہیں اور یہ وہ دونوں بٹنس ہیں جن پہ ہوور کرنے سے ہمارے پاس یہ نیو ونڈوز اپیئر ہوں گی اور اگر ہم ان پہ ہوور کریں تو یہ ونڈو آئے گی اور اگر ہم اس کی جو پن اس میں ٹاپ رائٹ پہ اس ہوورڈ ونڈو کے اندر نظر آ رہی ہے اگر اسے پریس کریں تو ساتھ ہی یہ جو سٹارٹ پیج ہے جو آپ کا پہلے سے کانٹینٹ تھا وہ لیفٹ پہ شفٹ ہو جائے گا اور یہ اپیئر ہوگا یہ ایک ہی گریڈ کا پارٹ ہے اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈ کو ڈاک کر دیں تو فرسٹ کی جگہ وہ اپیئر ہو جائے گا اور اگر ایک ونڈو ان میں سے ڈاکڈ ہے اور اس کے اوپر ہم دوسری ونڈو کو جو رائٹ right سائڈ پہ ورٹیکل بٹنس ہیں اس میں صرف ایک بٹن رہ جائے گا اور جب اس پہ ہوور کریں گے تو وہ آن ٹاپ آف فرسٹ نظر آئے گی انلیس کہ ہم اسے پن کر دیں جس کیس میں آپ کا یہ انٹرفیس اپیئر ہوگا جس میں دونوں ڈاکڈ ونڈوز رائٹ سائڈ پہ آ جائیں گی اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کا انٹرفیس شرنک ہو کے آ جائے گا تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے using grids and grid grid splitters کیا کریں گے ہمیں یہ الاؤ کریں گے کہ ہم ان ونڈوز کو ریسائز کر سکیں یہ جو اسٹارٹ پیج والا ایریا ہے اسے چھوٹا بڑا کر سکیں اور یہ جو دو ڈاکیبل ونڈوز ہیں وین ڈاکڈ تب بھی ہم انہیں ریسائز کر سکیں اور when they appear because of hovering اس ٹائم پہ بھی ہم انہیں ریسائز کر کے بڑا چھوٹا کر سکیں تو یہ ایک اپیرنٹلی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ انٹرفیس ہے لیکن جو ابھی تک ہم نے ٹیکنیک سیکھی ہیں یوزنگ زیمل اور ساتھ تھوڑا سا پروسیجر کوڈ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جب پین پریس ہو اور جب ہوورنگ ہو اس کے اگینسٹ تھوڑا سا کوڈ لکھیں گے اور اس انٹرفیس کو بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ گریڈس اور شیڈ جو سائز پراپرٹی تھی کہ across cross grids size lock ہو جائے اور وہ مینٹین رہے ان دونوں تینوں پراپرٹیز کو یوز کر کے ہم اس کو بہت سمپلی بنا سکتے ہیں بہت simply relative to all older techniques of layout design جیسے جی ڈی آئی اور پرانی ٹیکنیکس تھیں ان سے کمپیریٹیولی ڈبلیو پی ایف میں یہ ڈیزائن کتنا سمپلی ہو سکتا ہے یہ اگزامپل نیکسٹ ٹائم پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ